بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا القارعہ ما القارعہ وما ادراك ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث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 أدراك ما هي نار حامية دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون تو جس کی تولے بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہے اور جن کی تولے ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی